ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين ان یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے یہود کا انکار حسد کی وجہ سے تھا جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرقین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیجیے جن کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے آپ کے دشمن سے انتقام لیں مشرقوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں پہچان لیا دل سے قائل ہو گئے مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لانت میں آ گئے بلکہ وہ مشرقین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب نہ ہوا اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے ایک مرتبہ معاد بن جبل رضی اللہ عن ابن برا داود ابن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے رسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے اور جو اوصاف تم رسول اللہ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف تو رسول اللہ میں موجود ہیں پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے رسول اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو سلام ابن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے کسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے منتظر تھے لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے